بسم اللہ الرحمن الرحیم بچپن کی یادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی نظم پیچھے خدمت ہے جس کا عنوان ہے بچپن کی بہاریں چھوٹے ایک زمانہ ہو گیا تو پیش خدمت ہے بچپن کی بہاریں چھوٹے ایک زمانہ ہو گیا بچپن کی بہاریں چھوٹے ایک زمانہ ہو گیا مٹی کے گھروندے چھوٹے ایک زمانہ ہو گیا بچپن کی بہاریں چھوٹے ایک زمانہ ہو گیا مٹی کے گھروں دے چھوٹے ایک زمانہ ہو گیا جانے کتنی ٹھوکریں ہیں صحرائے زندگی میں جانے کتنی ٹھوکریں ہیں صحرائے زندگی میں کسی سائے کو یہاں دیکھے ایک زمانہ ہو گیا کسی سائے کو یہاں دیکھے ایک زمانہ ہو گیا بچپن کی بہاریں چھوٹے ایک زمانہ ہو گیا شہر کی بھیڑ میں تم نے یہ کیا حالت بنا لی شہر کی بھیڑ میں تم نے یہ کیا حالت بنا لی اپنی شکل آئینے میں دیکھے ایک زمانہ ہو گیا اپنی شکل آئینے میں دیکھے ایک زمانہ ہو گیا بچپن کی بہاریں چھوٹے ایک زمانہ ہو گیا اے بادلوں ذرا تھم کے برسو یہ پیاسی زمین ہے اے بادلوں ذرا تھم کے برسو یہ پیاسی زمین ہے یہاں کھیتوں نے بارش کو دیکھے ایک زمانہ ہو گیا یہاں کھیتوں نے بارش کو دیکھے ایک زمانہ ہو گیا بچپن کی بہاریں چھوٹے ایک زمانہ ہو گیا یہ ٹوٹا ہوا سفینہ ہے پھر بھی سفر کر رہا ہوں یہ ٹوٹا ہوا سفینہ ہے پھر بھی سفر کر رہا ہوں میری کشتی نے ساحل کو دیکھے ایک زمانہ ہو گیا میری کشتی نے ساحل کو دیکھے ایک زمانہ ہو گیا بچپن کی بہارے چھوٹے ایک زمانہ ہو گیا اس کشتی کا دریا میں کون ہوگا نگہ شاکر اس کشتی کا دریا میں کون ہوگا نگہ شاکر کہ جسے مجدھار میں چھوڑے ایک زمانہ ہو گیا کہ جسے مجدھار میں چھوڑے ایک زمانہ ہو گیا بچپن کی بہاریں چھوٹے ایک زمانہ ہو گیا مٹی کے گھروں دے چھوٹے ایک زمانہ ہو گیا بچپن کی بہاریں چھوٹے ایک زمانہ ہو گیا بچپن کی بہاریں چھوٹے ایک زمانہ ہو گیا